یہ کافی حد تک سچ ہے ایک وقت کی بات ہے ایک مرغی نے ایک بہت ہی خوفناک کہانی سنائی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنائی گئی تھی یہ اتنی خوفناک تھی کہ اس نے دوسری کے پروں کو کھڑا کر دیا یہ ایک لمبا اور تھکا دینے والا کام کاجی دن تھا سبھی مرغیاں اپنے چھوٹے چھوٹے آرام دہ بھوسے کے بستروں پر سونے کو تیار تھی ان میں تھی ایک سفید پروں والی مرغی جولی گرے پروں والی مرغی سٹیلی نے یہ سب دیکھا وہ سوچ رہی تھی کہ مرغی ایسی بات کیوں کر رہی ہے کیونکہ اس کے لیے مرغیاں اپنے ہی پنکھ اکھاڑیں تو یہ بہت ہی خوفناک اور سنجیدہ خیال تھا آہ, مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس گندے پر سے نجات پالی ہے یہ افواہ خود ایک محدود نہ رکھ پانے کے چکر میں سٹیلی مرغی اپنے بستر سے اڑی اور اپنے دوسرے دوستوں کو یہ خبر سنانے گئی لیسا پکسی قریب آؤ میرے پاس ایک خبر ہے کیا تم نے اس احمد مرغی کے بارے میں سنا ہے وہ اپنے سارے پروں کو نوچ رہی ہے اور زیادہ خوبصورت دکھنے کے لیے ایک مرغا کیسے بنا پروں والی مرغی کو پسند کر سکتا ہے اگر میں مرغا ہوتی تو میں اس طرح کی مرغی سے نفرت کرتی <laughs> بہت خوفناک ہے اس نے ایسا کیوں کیا بے شرا اس دنیا کو کیا ہو گیا ہے یقین ہی نہیں ہوتا سے کہو کہ یہ سچ نہیں مرغیوں کے باڑے کے پاس ہی ایک پرانے شہبلوت کے درخت پر ایک الو کا خاندان رہتا تھا ماں الو کے بہت شاندار کان تھے جو سب کچھ سن سکتے تھے اور ساتھ ہی ایک بڑا منہ جو سب کچھ بیاں کر سکتا تھا وہ ہر بات جس کی بات یہ مرغیاں کرتی

پر اپنے پیروں کے بنا ان کو ٹھنڈ لگے گی اور وہ بیمار بھی ہو جائیں گی ہمیں اور بتائیے ماں کیا اس کہانی میں اور کچھ ہے نہیں نہیں اب بہت دیر ہو چکی ہے اب تم تینوں سونے چلو اچھے سے سونا میرے پیاروں بعد میں جب وہ اپنے چھوٹے الوؤں کو بوسا دیتی ہے ان کے سونے کے بعد ماں الو اڑ کر جاتی ہے اپنی کہانی اپنے کبوتر دوستوں کو سنانے اس پاگل مرغی کے بارے میں مجھے کبوتروں کو بھی بتانا چاہیے میں جانتی ہوں کہ وہ میرا یقین نہیں کریں گے پر مجھے بتانا ہوگا ماں الو مرغی کے بارے میں سب کچھ کبوتروں کو بتا دیتی ہے وہ یہ سب سنتے ہیں انہوں نے پلک بھی نہیں جھپکائی انہوں نے سوال بھی نہیں پوچھا انہوں نے بس سنا اور یقین کیا جو ماں الو بتا رہی تھی وہ ضرور ٹھٹور رہی ہوں گی اپنے سارے پروں کو گوا کر یہ بات کبوتروں کے لیے بھی نئی تھی کیونکہ انہیں کہانیاں سننا سنانا بہت پسند تھا وہ بھی سبھی طرف اڑ کر گئے یہ شرمناک کہانی سنانے کے لیے جانتے ہو یہ کافی حد تک سچ ہے مرغیوں کے بارے میں مرغیاں اپنے سارے پر نوچ رہی ہیں کیونکہ وہ سوچتی ہیں کہ وہ اور زیادہ خوبصورت لگیں گی پتا ہے یہ کافی سچ ہے مرغیوں کے بارے میں مرغیاں اپنے سارے پر نوچ رہی ہیں مرغے کا دھیان اپنی طرف کھینچنے کے لیے مرگیوں کے بارے میں مرغیاں اپنے سارے پر نوچ رہی ہیں مرغے کا دھیان اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایسا میں نے سنا ہے یہ ایک پر بن گیا بہت سے پر اور یہ ایک مرغی بن گئی بہت سی مرغیاں اگلی صبح تک یہ چونکا دینے والی خبر مرغے تک پہنچ گئی تھی کچھ کہنا ہے مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے شاید تم مانو نہ یہ سب پر کافی حد تک ہے یہ سچ تین مرغیوں نے اپنے سارے پنکھ نوچ لیے یہ بات میں نے دوسروں سے ہے سنے میں نے سنا ہے انہیں تھا مرغے سے پیار مجھے پہلے کیوں نہ ہوا اعتبار سہنا ہوگا سردیوں کا کہر جب نہیں ہوگا ان پر پروں کا اثر اور پر نوچتی مرغیوں کی آواز سب جگہ سے آ رہی تھی ایک مرغی کے باڑے سے دوسری مرغی کے باڑے تک یہ کہانی پھیلتی چلی گئی کھیت در کھیت اور آخر میں پورے ملک میں اور آخر میں یہ خبر اس مرغی کے باڑے تک پہنچی جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا

اور پریشان تھی اور اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہ منصور نہیں ہے مرغیوں کو کبھی بھی اپنے پر نہیں نوچنی چاہیے میں نے ایک مرتبہ ایک پر نوچا تھا جو گندا ہو گیا تھا اس کہانی کو راز نہیں رکھا جانا چاہیے ہمیں آگاہ کرنا ہوگا ہمیں اسے ٹی وی اور نیوز پر ڈالنا چاہیے تورنت ہی یہ خبر سب جگہ پھیل گئی انہوں نے اسے اخباروں اور ٹیلی ویژن پر دیکھا یہ خبر بہت پریشان کرنے والی ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ ہمارے مرغیوں کے باڑے کے لیے ایک نیوز چینل ہے بے شک ہمارے پاس ہے تمہیں ایسی بات کیسے نہیں پتا معاف کرنا مجھے علم نہیں تھا یہ کہلاتی ہے سی سی ٹی وی سی سی ٹی وی کیا ہے سی سی ٹی وی ہے چکن کوپ ٹیلی ویژن یہ بہت مشہور ہے اسی طرح ہی یہ کہانی صبح کے اخبار میں بھی آئی ہر ایک نے تین احمق مرغیوں کے بارے میں یہ کہانی سنی جن کا دل ٹوٹ گیا تھا ایک مرغے کی وجہ سے اور جنہوں نے اپنے سارے پر نوچ ڈالے تھے اور وہ اب سردیوں کے موسم میں رہی ہیں پروں نے ان کی حفاظت کی ہوتی پر اس کے بجائے وہ سب خوفناک بیماری سے بیمار ہو گئی جلدی ہی ہر کوئی ان مرغیوں کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ وہ کتنی احمق تھی کہ وہ اپنے ہی پر نوچ رہی تھی یہ سب میری غلطی ہے مجھے جھوٹ نہیں پھیلانا چاہیے میں یہ یاد رکھوں گی کہ ایسی کوئی بات آگے نہ جانے دوں جو سچ نہ ہو آج میں نے ایک اہم سبق سیکھا ہے یہ کہا گیا ہے کہ جھوٹ دنیا میں آدھا راستہ طے کر لیتا ہے اس سے پہلے کہ سچ اپنے جوتے پہنے سٹیلی مرگی نے یہ بہت قیمتی سبق سیکھ لیا تھا اس لیے ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب ہم کہانیاں اور شبد آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں وہاں کہا گیا ایک بھی لاپرواہ لفظ شاید کچھ ایسا کر دے جسے شاید ہم کبھی روک نہ سکیں اور پھر کبھی بدل نہ سکیں جیسے ایک پر بہت سے پروں میں تبدیل ہو گیا جیسے ایک مرغی تین میں بدل گئی کہانی شاید جھوٹی ہو پر جیسا مرغیوں نے کہا یہ سب کافی حد تک سچ ہے